السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو آپ banking law that has started اب جب میں اسٹارٹیڈ کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ in a formal way now you are talking about the statute law کیا ہے اس سے پہلے ہم ایک understanding of the banking financial institution financial system law itself process of legislation یہ تمام چیزوں پہ ہم بات کرتے رہے اب یہ جو لا آف اسٹڈی کر رہے ہیں banking companies ordinance 1962 this is the main body of provision it comprise of the provisions which are related to the banking وہ اس کی انکارپوریشن ہو وہ پیڈ اپ کیپیٹل کی بات ہو سبسکرائبڈ کیپیٹل کی بات ہو وہ winding up of the companies ہو اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ دیکھتے جائیں گے تو یہ primary law which is related to the banks in the banking that is banking companies ordinance nineteen sixty two ہیٹ that let me remind you that we have been stressing over and over again that there are so many laws and statutes bank law by all those who are connected affair not only the banking companies ordinance you know set of banking directly اور انڈائریکٹلی جیسے میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ کچھ لاز ہیں جو ڈائریکٹلی بینکنگ سے تعلق ہوگا جیسے بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 یہ جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کا ایکٹ آپ پڑھیں گے اور ریکوریز کے بارے میں مختلف لاز جو ہیں وہ پڑھیں گے اور سو مینی لاس جن کا ڈائریکٹ بینکنگ سے تعلق لیکن کچھ general laws those equally apply in the banking transaction as I have already told you اب لمیٹیشن ایکٹ اس کا جاننا بہت ضروری that is not the law only for the banking transaction ایک جرنل لا ہے لمیٹیشن کا جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی افادیت کیا ہے ضرورت کیا ہے کیوں لمیٹیشن ایکٹ ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے لمیٹیشن ایکٹ اسی طرح آربیٹریشن ایکٹ اب یہ آربیٹریشن کوئی بینکنگ افیئر سے متعلق نہیں can be in arbitration but the different provisions of the arbitration act those are very significant and important for the bankers, bankingers, all the stakeholders and the interested parties. Whosoever may be interested, he may not be a stakeholder, he may be a researcher, he may be a legal consultant, but all these laws جنہیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ancillary laws these are equally important تو سب سے پہلے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی بات ہم کرتے ہیں ایز یو نو کہ یہ لا جو ہے اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے that if this law comprise of the provisions relating to the banking اس کے کیا اسپیکٹس ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں ہر لا کی ایک ایکسٹینٹ ہوتی کہ وہ کہاں تک اس نفاذ ہوگا عمل درآمد ہوگی تو یہ آپ جانتے ہیں it extend to the whole of Pakistan اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو لا ہے it doesn't bar the operation of other laws اگر کوئی اور لاس ہیں تو ان کے آپریشن کو آل ٹوگیدر اسٹاپ نہیں کر دیتا لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے بینکنگ لا دس از اے اسپیشل لا تو جہاں کہیں بھی کانٹراڈکشن ہوگی کانفلکٹ ہوگی between a special law and the general law there special law would prevail over the general law لیکن کوئی بار نہیں ہے کہ باقی جو لاز ہیں وہ ایپلیکیبل نہیں دوز ریمین ایپلیکیبل اسی طرح financial institution to some extent the operation of the banking law rather the banking companies effective and operative آپ نے سچویشن دیکھی کہ کہاں پر اپلیکیبل ہوں گے کس ایکسٹینڈ تک ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ڈائریکشن ایشو کر سکتا ہے تو یہ اس میں ایک نئی بات آپ نے دیکھی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسٹیچوٹ ہے اس کا جو عمل درآمد ہے اس کی انفورسبلٹی ہے اس کو federal government rather the operation of this law اس کو فیڈرل گورمنٹ سسپینڈ کر سکتی اس سسپینشن میں آپ نے دیکھا that federal government can suspend the operation of this law for sixty days اور اس میں اگر ضرورت ہو تو that can period can be تو اور یہ extension in toto that won't exceed one year یہ operation of this ordinance that can be suspended initially for sixty days but in case if you extend it can not be extended beyond one year تو یہ ٹوٹل سسپینشن جو ہے ایک سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی یہ لا میں بتا دیا گیا اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک لا ہے لا کی سپرمیسی آپ نے دیکھی سپرمیسی آف لیجسلیچر آپ نے دیکھی تو یہاں پر آپ کے ذہن میں کوشچن ابھر رہا ہوگا کہ یہ کیا لا ہے ایک طرف لا بنایا ہے لیجسلیچر نے اور فیڈرل گورمنٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ایسا نہیں ہے اسی میں the matter has been in operation suspend کر سکتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں لیکن اس کی لمٹ سسپینشن کی that won't exceed one year اور اس کے ساتھ یہ سسپینشن جو ہے یہ جو نوٹیفکیشن ہے that would have to be place before the legislature وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا notification notification for ratification by the parliament آپ پارلیمنٹ میں پلیس کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے if the parliament is in session that shall be place before it within three days of the issuance of notification notification کے جاری ہونے کے تین دن کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دینا چاہیے چاہیے کی بات تو ذرا آپ کو لگے گی جیسے ڈسکریشن ہے دیٹ شیل بی یہ آبلیگیٹری ہے فیڈرل گورمنٹ لیکن اگر پارلیمنٹ سیشن میں نہیں تو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے it shall be place before the parliament as soon as it meets جب ان کی میٹنگ ہوگی وہ میٹنگ ہوتے ہی یہ notification for the ratification by the parliament that shall be place before the parliament تو یہ تمام سسٹم یہ جو باتیں آپ کرتے رہے یہ تمام انٹیگریٹڈ چیزیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں لیجسلیچر کی سپرمیسی کی بات کی تو اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہوگا کسی اور جگہ یہ بڑا ایک ہارمونیس بلینڈ ہے وہ آپ کو اسٹیچوس میں بھی نظر آئے گا اسٹیچوٹری پروویژن میں بھی نظر آئے گا اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے شروع میں اسٹڈی کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ ان انٹاچو کی اسپرٹ کو سمجھ سکیں تو اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ ڈیفینیشن دیکھی ان کو اسٹیچوٹری ڈیفینیشن کہا جاتا تو یہ ایسی definition which have been defined by the itself یہ جو ورڈ ہیں ان کے بہت سارے meanings if you go to the dictionary if you go to the writing of the different writers, different economists, financial expert تو یہ جو ڈفرینٹ ورڈس ہیں ان کا significance meaning scope that would be different of the different writer لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس اسٹیچوس میں اس لا میں اس آرڈیننس میں جب یہ ورڈ استعمال کیے جائیں گے تو ان کے میننگس کیا ہوں گے ان کا اسکوپ کیا ہوگا تاکہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن نہ ہو تو یہ ایک طریقہ کار ہے خاص طور پر فزیکل اسٹیچوس میں آپ کو ڈیفینیشنل کلوز ملیں گے at the beginning of the داچ یہ آپ کو نظر آئے گا different words those have been defined اور ان کو ایسے ہی لیا جائے گا جیسے کہ وہاں پر ڈیفائن کیا جائے گا تو یہ امپورٹینس ہے ان ڈیفینیشنس ڈیفینیشنس کی تو یہ کا جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ بینکنگ کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا in the over over and again the word banking will be use but every time you come across this word that shall not be defined and explained you must know what are the meaning of the banking when this word is used in this statute وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یو مسٹ نو بینکنگ کا لفظ آئے یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ کہ یہ بینکنگ سے یہ مراد بینکنگ ہیز بین ڈیفائنڈ تو کے مطابق banking means acceptance for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque draft table to the order or otherwise اب اس میں جو بیسک چیز دیکھیں گے آپ آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی جرنل وے میں ہم نے بات کی تھی بینک کیا ہوتا ہے بینکنگ کیا ہوتی فائنینشیل سسٹم میں بینکنگ کی پلیس کہاں پر ہے where bank shall be placed in the financial system آپ کو اس سائیکل کا اس طریقہ کار کا سب پتا ہے but for the purpose of this ordinance banking کا دائرہ کار یہ ہے کہ بینکنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بینکس کیا کریں گے بینکنگ کیا ہوگی یہ اسکوپ بتا رہے ہیں کہ of money those shall be received by banking company they accept the deposit لیکن اس ایکسپٹینس کا مقصد کیا ہے پرپز کیا ہے دیٹ ہیز بین اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے بینکنگ وہ ہے جہاں پر ڈپوزٹ ایکسپٹ کیے جا رہے ہیں لیکن پرپز اس ایکسپٹینس کا کیا ہے that is the lending or investment اب یہ بھی بتا دیا گیا یہیں پر کہ آپ جن سے ایکسپٹ کر رہے ہیں جو بینک کے کسٹمر انسٹیٹیوشنل ہوں یا انڈیویجلس ہوں کیسے بھی کسٹمر ہوں جب ان کے ڈپازٹ ایکسپٹ کیے جاتے ہیں they have the different account with bank تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ان کے رائٹس کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ ودروبل ان کو بھی کر سکتے ہیں آن ڈیمینڈ اور ادروائز اگر آپ کا چیکنگ اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ ہے you can with that money on demand you issue a and the bank is oblige to pay you on demand or otherwise otherwise کیا مراد ہے اگر آپ کے ٹائم ڈپازٹس ہیں ہم دیکھیں گے کہ ٹائم ڈپازٹس کیا ہے اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو وی شل اسٹڈی کہ کون کون سے اکاؤنٹس ہوتے ہیں کیسے ان کو کھولا جاتا ہے کیا وہاں پر لیگل آبلیگیشن ہوتی ہیں انڈر لائن لیگل پرنسپل کیا ہیں فار اوپننگ دیز اکاؤنٹ یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کریں یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے اسکوپ بتایا جا رہا ہے کہ accepting for the purpose of lending or investment of the deps of money from the public they are receiving it اور اس کا پرپز یہ ہوگا اور وہ ودرا کیے جا سکتے ہیں ود کیسے کیے جا سکتے ہیں وہ بھی بتا دیں تھرو چیکس کریں کسی اور انسٹرومینٹس کے ذریعے کریں اور that may be to the order or otherwise یہ بات ہو رہی چیک میں order or otherwise it may be ڈر پیبل بیئر لیکن یہ اماؤنٹ ود کی جا سکتی ہے آن ڈیمینڈ جب بھی آپ ڈیمینڈ کریں گے اگر آپ کا ایسا ارینجمنٹ ہے with the bank otherwise اگر آپ نے کوئی فکس ڈپاز رکھے ہوئے جو آپ کا اگریمنٹ ہے جو آپ کی ارینجمنٹ ہے اس کے مطابق that money can be withdraw یہ بات اس لیے بار بار ہو رہی کہ میں جب آپ دیکھیں گے جب یہ لا پڑھ رہے ہوں گے جب آپ بک دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر آپ کو ورڈ نظر آئے گا بینکنگ جب آپ بینکنگ کا ورڈ دیکھیں تو یہ تمام impression that must be on the back of your mind what is meant by the bank تو یہ بینکنگ کا پتہ ہونا یہ آپ کے ذہن نشین کرنا یہ آپ کے ذہن میں ہونا یہ ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بینکنگ کا لفظ اگر بیس دفعہ دیکھتے ہیں تو ہر دفعہ دیکھیں گے اچھا جی بینکنگ کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کیا تو اس کو آپ سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں وین یو آر ریڈنگ تو آپ ایک فلو میں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان پروویژ کو انٹرپریٹ کر سکتے کیونکہ یہ ورڈ یہ کوئی ایک ورڈ نہیں ہوگا there will be plenty of word ان کے اپنے اپنے میننگ ہوں گے تو ان کو انٹرپریٹ کرنا سمجھنا اس کے لیے جو ڈیفینیشنل کلوز موجود ہیں جہاں پر ڈیفینیشن کر دی گئی ہیں ان کا جاننا بڑا ضروری جاننا اور سمجھنا ایک پرسپشن صحیح ڈیولپ ہو جائے تو پھر آگے اسٹڈی کرنے میں آسانی رہتی اب بینکنگ کمپنی کو ڈیفائن کیا گیا طریقہ کار آپ کو ملے گا انکارپوریشن کیسے ہوتی ہے بینکنگ کمپنی کا کیا طریقہ ہے اس کے اور کیا لوازمات ہیں اسٹیٹ بینک کا کیا کنٹرول ہے کیا دار اختیار ہے کون کون سے بزنس بینکنگ کمپنی کر سکتا ہے تو یہاں پر صرف یہ بات کی گئی banking company means any company which transact the business of banking in Pakistan Pakistan میں جو بھی کمپنی بزنس آف بینکنگ کر رہی ہے وہ بینکنگ کمپنی آپ کہیں گے تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ بینکنگ کمپنی نے اور کیا کرنا ہے اس نے بزنس اور بینکنگ ہی کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر ایک ڈیفینیشن بنا دی گئی اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بینکنگ کمپنی وہ کمپنی ہے جو بزنس اور بینکنگ کرتی یہ بڑا امپورٹینٹ چیز یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ تو we already know but still we don't know اب بزنس اور بینکنگ کیا ہے اس کا کیا اسکوپ ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے اس کا دائرہ اختیار کیا ہے بینک کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے یہ بزنس آف بینکنگ سے پتا چلے گا اور اس کے لیے ایک فل سیکشن ڈیوائز کیا گیا ہے جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بزنس آف بینکنگ کیا ہے تو یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ accepting for the purpose of lending یہ تو ایک براڈر اسکیم ہے براڈر طریقہ کار ہے کہ یہ کام بینک کرے لیکن ڈفرینٹ سروسز ڈفرینٹ کام ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ڈفرینٹ فنکشن ہیں ان کا کیا اسکوپ ہے ان پر کیا ریسٹرکشن ہے یہ تمام چیزیں آپ کو پتا چلیں گے جب آپ دیکھیں گے what is the business of banking تو یہ بزنس آف بینکنگ ہم اسٹڈی کریں گے وہاں سے ہمیں پتا چلے گا تو جب ہم بزنس آف بینکنگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ بینکنگ کمپنی ہے آپ کو وہ بزنس اور بینکنگ جو ہے وہ بزنس اگر آپ کر رہے ہیں کوئی بینکنگ کمپنی کر رہی ہے تو کوئی کمپنی کر رہی ہے تو آپ اس کو بینکنگ کمپنی کہہ سکتے so students in simple word اس کی ضرورت کیوں اس کی ضرورت اس وجہ سے کہ بینکنگ کمپنی کا ایک دائرہ اختیار ہے ایک بتا دیا گیا ہے کہ بینکنگ کیا ہے تو بینکنگ بزنس کون کون سی ہے کیونکہ اور بہت ساری companies they have to do work تو بینکنگ کمپنیز کے لیے علیحدہ آرڈیننس بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی تو بینکنگ بزنس کو ڈیفائن کر دینا اس کے لیے ایک براڈر اسٹرکچر سامنے آنا وہ آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم دیکھیں گے کہ what are the activities which a banking company can perform جسے آپ بزنس اور بینکنگ بھی کہہ سکتے تو یہ بینکنگ کی بات ہوئی بینکنگ کمپنی کی بات ہوئی تو اسی طرح آپ نے کچھ اور ڈیفینیشن دیکھی اسٹوڈینٹس کریڈیٹر کی بات ہم نے کی ڈیٹر کی بات ہم نے کی برانچ اور برانچ آفس کی بات ہوئی اب کریڈیٹر میں آپ نے دیکھا you know what a creditor is what a debtor is creditor آپ کے علم میں ہے کہ کریڈیٹر کون ہوتا ہے to receive something the other like layman we can see that لیکن بینک کا کریڈیٹر ہونے میں بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں لینڈنگ کے بہت سارے طریقہ کار ہیں بہت سارے موڈس ہیں تو کہتے موڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی موڈ سے ہے if the bank is a creditor bank company or the bank that shall remain a creditor اب یہ ڈیفینیشن یہاں پہ کہا جا رہا ہے creditor include person from whom deposit have been received on the base of participation in profit and loss اب آپ کریڈیٹر کا یہ سمجھ رہے ہو کہ بینک نے اگر کسی کو لون دیا تو بینک از کریڈیٹر ٹھیک ہے بینک از کریڈیٹر لیکن بینک نے جب ڈپوزٹ ریسیو کیا تو اس وقت بینک ڈیٹر ہے اس وقت کریڈیٹر کون ہے کریڈیٹر وہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیا وہاں پر ریلیشن شپ ڈیٹر اور کریڈیٹر کا ہے وہاں پر بینک کریڈیٹر نہیں ہے تو کریڈیٹر وہاں کوئی اور ہے وہاں بینک کریڈیٹر نہیں ہے The creditor includes persons from whom deposits have been received on the basis of participation in profit and loss and banking company or financial institution from which financial accommodation or facility has been received. اگر آپ نے لون لیا ہے کسی بینکنگ کمپنی سے کسی کو تو وہ دینے والا کریڈیٹر ہے اگر آپ نے ڈپوزٹس لیے ہیں یو آر اے بینک تو جس کا ڈپوزٹس ہے وہ کریڈیٹر ہے وہ کسی بھی بیسس پر ہو سکتا ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر ہے وہ مارک اپ ان پرائسز بیس پر ہے وہ ہائر پرچیز بیس پر ہے وہ لیز کا طریقہ کار ہے اور ادر وائز یا کوئی اور طریقہ کار ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ طریقہ کار کون سا اختیار کیا گیا اگر یہ طریقہ کار ہے you owe something to the other if the banking company owes وہ خر ڈیپٹ کی شکل میں ہو تو bank owes to its customer یا بینک نے کسی سے کوئی فیسلٹی لی ہے کوئی اکوموڈیشن لیا ہے کوئی لون لیا ہے So now the the the bank which which which is is is has obtained that that that facility, availing debtor. And or which has provided that facility, that is the creditor. تو یہاں پہ کریڈیٹر کا بتایا کہ کریڈیٹر کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ موڈ کیا ہے یہ موڈ یا اس کے علاوہ کوئی اور اگر موڈ ہے کوئی طریقہ ہے فائنینسنگ کا اور اس میں ریلیشن شپ یہ ہے تو کریڈیٹر اور ڈیٹر کا ریلیشن شپ ہوگا یہ کریڈیٹر کی بات ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیٹر بھی سمجھ گئے ہوں گے if one party is is the the the creditor other debtor تو یہ کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بات آپ نے دیکھی اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹ ہم نے بات کی بہت امپورٹینٹ پوائنٹ تھا that was about the demand liabilities and time liability اب آپ کی لائبلٹیز یہ سمپل وے میں آپ دیکھ لیجئے کہ بینک جب ڈپوزٹ ریسیو کرتا ہے تو یہ بینک کی لائبلٹی کیونکہ بینک نے یہ اماؤنٹ پے کرنی ہے to the custom that is the the liability of bank اب یہاں پر بتایا گیا کہ لائبلٹیز دو قسم کی ہو سکتی ایک ڈیمینڈ لائبلٹیز دوسری ٹائم لائبلٹیز ڈیمینڈ لائبلٹیز وہ ہیں which must be met on demand آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ ہے you draw a cheque and bank shall have to pay you the amount اب یہ لائبلٹی ڈیمینڈ لائبلٹی اور ٹائم لائبلٹی کو کہتے ہیں means liabilities which are not demand liability meaning they by کہ یہ ایسی لائبلٹیز ہیں کہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ those must be met on demand no جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی آپ کے کوئی فکس ڈیپازیٹ ہیں ٹائم ڈیپس ہیں تو the bank is not suppose to pay them on demand وہ جو آپ کی ارینجمنٹ ہے after one year after two year after five year at at maturity that amount is payable so those are the time liabilities تو یہ ڈیمینڈ لائبلٹیز کا بتایا ٹائم لائبلٹیز کا بتایا اس کے بعد فیملی ممبرس کی بات کی کہ فیملی ممبرس کون ہیں ان کی کیا امپورٹینس ہے تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی اس کے بعد لون ایڈوانس اور کریڈٹ کی بات ہوئی مینیجنگ ڈائریکٹر کی بات ہم نے کی اور کچھ جو کہ ریفرل ڈیفینیشن کچھ definition finance and all that اس کے لیے دوسرے اسٹیچو کو ریفر کرنا ضروری اب اس کے بعد ایک اور بات امپورٹینٹ بات جو ہم نے کی in the banking companies ordinance 1962 that is a secured loan or advance اس سے کیا مراد اب لونز کا سیکورڈ ہونا کیوں ضروری ہے اور یہ سیکورٹیز کیوں لی جاتی ہیں سیکیورٹیز کس قسم کی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے لیکن ایک لون سیکور لون ہے یا انسیکیور لون ہے اس کا بیسس کیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ secure means loan or advance made on the security of assets the market value which is not at any time less than the amount of such loan or advance اگر آپ نے کوئی لون لیا ہے وہ سیکیور لون ہے اگر اس کی مارکیٹ ویلو کسی وقت بھی during the pendency of loan is not less than the amount of the loan اس اماؤنٹ آف لون میں mark up and everything that is included تو لون سیکورڈ ہے آپ نے سے ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا لون لیا اس لون کے اگینسٹ کو سیکورٹی آپ نے دی تو سیکورٹی کی ویلو اگر ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پیبل ہے at some point in time اس پر مارک اپ لگ گیا ہو سکتا ہے ہنڈریڈ ٹین تھاؤزینڈ پیبل ہو تو کسی بھی وقت سیکورٹی کی جو ویلو ہے market value that should not be less than the amount payable by debtor تو بورور نے ڈیٹر نے جو اماؤنٹ پے کرنی ہے اس سے کم وہ سیکورٹی کی ویلو نہ ہو اگر ایسا ہو تو اس لون کو کہا جائے گا دس از اے سیکور لون اگر ایسا نہیں ہے تو وہ لون انسیکور لون ہوگا wholly or partly you have taken a loan of hundred thousand rupees but the security which has been offered with you or which is available with you اس کی market value eighty thousand rupees it is secured up to the extent of 80,000 whereas it is unsecured to the extent of rupees 20,000. تو اس ڈیفینیشن سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ سیکور لون کون سا ہے ان سیکور لون کیا ہے باقی ان کی بڑی ڈیٹیل ہیں پروڈینشل ریگولیشن میں بتایا گیا ہے سیکور لونس کیا ہیں ان سیکورڈ کیا ہیں ٹینجیبل سیکورٹیز کیا ہیں لیکوڈ ایسٹس کیا ہیں تو students you will study all these aspect in the coming lecture اب ہم ایک امپورٹینٹ بات کر رہے تھے کہ بینکنگ کمپنی کون سی company which carries out the business of bank اب یہ کون سی بزنس ہے کون کون سے فنکشن ہیں کون کون سی فارمس آف بزنس ہیں which can be carried out by banking company یہ کوئی اوپن بات نہیں ہے کہ جو کام چاہے آپ کرتے رہیں یہ ان کارپوریٹڈ اینٹی ہے دس ہیز بین ان کارپوریٹڈ اے لا اور لا نے ریسٹرکشن لگا دی ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ بزنس کر سکتے ہیں یہ آپ کا اسکوپ ہے اس سے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے if you are doing that you are no more a banking company تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ یہ کام ہم کر رہے ہیں کہ لکھ دیا گیا اور ہم نے یاد کر لیا یہ اسکوپ ہے بینکنگ کمپنی کا بینکنگ کمپنی یہ کام کر سکتی ہے اس کے علاوہ کام نہیں کر سکتی وہ کون سے فارمز آف بزنس ہیں which can be carried out by a banking company these have been provided section seven of this ordinance وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ سلائڈ پر دیکھیے گا borrowing raising or taking up of money یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ بینکنگ کمپنیز یہ بوروئنگ کر سکتے ہیں they can raise money they can take up the money کوئی بھی فارم ہو کوئی بھی انسٹرومینٹس ہو کوئی بھی طریقہ کار ہو لیکن یہ کام بینکس بوروئنگ کر سکتے ہیں لینڈنگ کر سکتے ہیں تو بوروئنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بوروئنگ کو لارج پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بینک کا آپ نے بیس دیکھا کہ بینکنگ کمپنی کے سورسز آف فنڈس کیا ہیں دوز فرام دی کسٹمر جب اکاؤنٹ آپ کھول رہے ہیں تو بینک ڈیٹر ہے کسٹمر کریڈیٹر ہے اس کے علاوہ ریزنگ آف فنڈس کے جو بھی طریقے ہیں that business can be carried out by banking company یہ بتایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ براڈر پرسپیکٹو میں جو آپ نے بات کی تھی اس کے اندر ہی بات ہے لینڈنگ اور ایڈوانسنگ آف مانی لینڈنگ کریں گے ایڈوانسنگ کریں گے ادھر اپون اور ود آؤٹ سیکورٹی اب یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر کوئی لون انسیکیورڈ ہے تو وہ لینڈنگ نہیں لینڈنگ کر سکتے ہیں وہ سیکورڈ لون ہے کہ انسیکیورڈ ہے یا to some extend those are unsecured that is a decision of the banking company اس کے اوپر کیا ریسٹرکشن ہیں کیا طریقہ کار ہے وہ پروڈینشیل ریگولیشن میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر کسٹمرز کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اور بینکنگ کو as it is as an institution اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے رسک ایکسپوئر کے لیے کیا کیا طریقہ کار جو ہیں وہ ڈیوائز کیے گئے ہیں کیا کیا ریسٹرکشن وہ ایک علیحدہ بات banking companies ordinance 1962 sixty two یہاں پر آپ کو ایک ڈائریکشن ملے گی main direction what a banking company can do تو لینڈنگ کر سکتے ہیں ایڈوانسنگ آف منی لینڈنگ کہیں ایڈوانسنگ کہیں ادھر اے سیکورٹی اور وداؤٹ سیکورٹی اس کے علاوہ بینکنگ کمپنی کون سا بزنس کر سکتی ہے کیا کام کر سکتی ہے پر دیکھیے گا the drawing making accepting discounting buying selling collecting and dealing in bills of exchange hundis روم notes coupons draft bills of lading railway receipt warrant that's اب یہ جو ایک بہت وسیع ڈائمینشن میں یہ باتیں کی گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے جاننا ہوں گی لیکن یہ اسکوپ بتا رہے ہیں نیگوشیبل انسٹرومینٹس دیکھنے ہوں گے کلیکشن کیا ہوتی ہیں ڈسکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے ایکسپٹنگ کیا ہوتی ہے ڈرائنگ کیا ہوتی ہے کب آپ ڈرا کرتے ہیں کب آپ میک کرتے ہیں نوٹ ہو تو وہاں پہ you are making a note کون make who who can make it can draw a bill of exchange who is require to accept it who is the drawing railway receipts کی کیا یہاں پر بات ہے بل آف لیڈنگ کا کیا اسکوپ ہے یہ ڈیوینچر کیا ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ نے دیکھنا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ banking company they can draw a bill of exchange آپ ایک بات لے لیں کیونکہ اس کا اسکوپ بڑھائیں گے تو مشکل ہوگا آپ کو سمجھ بل آف ایکسچینج فی الحال آپ you take it as a bill of exchange کیونکہ اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ایک پورا لیکچر چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے بل آف ایکسچینج کی ڈیفینیشن اور باقی چیز وہ ہم دیکھیں گے in the negotiable instrument act جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یو ول اسٹڈی دیٹ اب bill of exchange banking company اس کو ڈرا کر سکتی بینکنگ کمپنی یا bank can be the drawer اسی طرح بینک اگر اس پہ ڈرون ہے تو بینک اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے bill of exchange before maturity present ہوا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہے اسی طرح ڈفرینٹ بلس ان کو بائی کر سکتے ہیں بلس کو سیل کر سکتے ہیں کا کام کر سکتے ہیں اسی طرح یہ باقی instruments they deal in all these instruments اور یہ تمام فنکشن جو ہیں بل آف لیڈنگ کا بڑا اسکوپ ہے آپ لیٹر آف کریڈٹ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو بل آف لیڈنگ کا پتا چلے گا اسی طرح ریلوے ریسیٹس ڈفرنٹ وارنٹس دی یہ تمام جو انسٹرومینٹس ہیں they play a great role in the banking industry as well as in business اگر کہیں کوئی بینکنگ سے ایسا اس کا نہیں ہے تعلق بینک کا یہ کام ہے bank is a part in یہ بزنس میں different stakeholder different interacting parties وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بینک کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے دا بینک میں play its role in different capacity تو یہ فنکشن یہ بینک کر سکتا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے اچھے طریقے سے سمجھیں گے جب آپ نیگوشیبل انسٹرومینٹ اسٹڈی کر لیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس کیا ہیں ان کی کیا افادیت ہے ان کا کیا اسکوپ ہے ڈرور کیا ہے ڈرور کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں کیا اس کی ڈیوٹیز ہیں کیا رائٹس ہیں ڈرور کے کیا رائٹس ہیں ڈرائی کے کیا رائٹس ہیں اس کی کیا اوبلیگیشن ہیں یہ تمام اسپیکٹس کا پتہ ہوگا تو پھر ان چیزوں کو آپ اپریشیٹ کر سکیں ابھی تک آپ یہاں تک محدود رہیے کہ یہ فارم آف بزنس ہے which can be carried out by a banking کام اس کے علاوہ dealing in participation term certificate term finance certificate term finance certificates میں ڈیل کر سکتے ہیں پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ میں مشارکہ سرٹیفکیٹ میں مداربہ سرٹیفکیٹس میں اب یہ ڈفرینٹ موڈ آف فائنینسنگ یہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ اگر ان کے انسٹرومینٹس ہیں ان کو بھی ڈیل کرنے کا ایک بزنس ہے which can be carried out by banking کام اب اس سے اسکوپ کا پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ان کو اجازت ہے ان کا اسکوپ ہے legal legally they can do that اور اس کے علاوہ کوئی instrument which are approved by the State Bank of Pakistan from time to time اس کے علاوہ the granting and issuing of letter of credit اب لیٹر آف کریڈٹ ایک کافی امپورٹینٹ سبجیکٹ امپورٹینٹ ٹاپک ہے اس کا رول بینکنگ میں بہت زیادہ ہے تو بینکنگ سروسز میں letter of credit particularly international trade letter of credit play an important role اب یہاں پر ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے کیسے ایشو ہوتا ہے کون سے رولز ریگولیشن کون سے پریکٹس اور کسٹمز ہیں which govern a letter of credit تو لیٹر آف کریڈٹ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا یو اسٹڈی ان ڈیٹیل تو اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے function which can be carried out by banking company تو بینکنگ کمپنی کو اختیار دیا گیا ہے لا کہہ رہا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ ایشو کرنے پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے بینکنگ کمپنی کو اور یہ اس کے بزنس اور بینکنگ میں شامل ہوگا if a banking company is issuing a letter of credit تو یہ ان کی ڈیٹیل آپ اسٹڈی کریں گے کہ لیٹر آف کریڈٹ ہوتا کیا ہے anyway this is a function this is a business which can be carried out by banking company under section seven of the banking companies ordinance nineteen sixty two اس کے علاوہ issuing of traveller cheque and circular note traveller cheques کا آپ بڑا نام سنتے ہیں آپ نے دیکھے بھی ہوں گے آپ نے استعمال بھی کیے ہوں شاید تو یہ ٹریولر چیک یہ بھی ایک انسٹرومینٹ ہے ان کی ایشوئنس کا اختیار جو ہے ہے بینک بینکس کو they can perform this function as well تو یہ اس کا اسکوپ آپ کو پتا چل رہا ہے اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس یہ ذرا آپ سلائڈ پر دیکھیے گا underwriting and dealing in stock funds share debenture debenture stock bond obligation securities participation دیکھ چکے ہیں پہلے other instruments as may be approved by the State Bank and investment of all kind اب یہاں پر ایک نئی بات ہوئی یو نو آل دیٹ کہ these are the functions which can be carried out by banking company اب وہ کہتے ہیں یہ ان انسٹرومینٹس میں ڈیل کر سکتی بینکنگ کمپنی لیکن اس کے ساتھ ایک امپورٹینٹ بات کی جا رہی ہے انڈر رائٹ کر سکتی ہے انڈر رائٹنگ کا فنکشن جو ہے دیٹ کین بی پرفارم اب بات یہ ہے کہ انڈر رائٹنگ کیا ہے so students underwriting shares کی بات ہو رہی ہے یہاں انڈر رائٹنگ ایک قسم کی انڈر ٹیکنگ ہے ایک قسم کی ارینجمنٹ ہے جنرل پبلک اب اس کام کے لیے اب یہ نہیں کہیسیو دا اپلیکیشن آپ دیکھتے ہوں گے شیئرس کے لیے آئی پی او جب ایشو ہوتے ہیں انیشیل پبلک آفرنگ تو مختلف بینک کا نام دیا ہوتے اس میں سے کوئی بینک انڈر رائٹر بھی ہو سکتا ہے ون آر مور اب یہ انڈر رائٹر کیا ہے بات یہ انڈر رائٹنگ یہ کہ کمپنی نے سے ملین کے شیئر ایشو اب یہ نمبر آف شیئر دوز میں بھی according to the face value of those share اب یہ جو انڈر رائٹر جب بینک بنے تو بینک اور کمپنی کے درمیان ارینجمنٹ ہوتی کہ you have offer we shall provide you the other services of receiving application others and also undertake کہ اگر یہ فلی سبسکرائب نہ ہوا تو وہ وی شیل پرچیز دو شیئر تو یہ ایک انڈر ٹیکنگ ہے یہ انڈر رائٹنگ ہے وہ انہوں نے اس کو انڈر رائٹ اب یہ میوچل فنڈز ہوں اسٹاکس ہوں ڈفرینٹ سیکورٹیز ہوں تو یہ ڈفرینٹ کوئی بانڈز ایشو ہو رہے ہیں وہاں پر the banks can work as underwriter تو یہ انڈر رائٹنگ سروسز بھی بینکس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور بینکس پرووائڈ کرتے ہیں it is a source of income to the bank it is no doubt job of responsibility responsibility responsibility تو آپ اسٹوڈینٹ جانتے ہیں کہ بینک میں دیر از اے رسک ہر بزنس میں ایک رسک ہے اب صرف ریسپانسبلٹی کی بات نہیں یہ رسک ایکسپوجر کی بات آپ کا لیٹر آف کریڈٹ ایشو کر رہے ہوں یا آپ لون دے رہے ہوں یا کوئی اور فنکشن آپ جب کر رہے ہیں you are exposing yourself to the risk اور اس رسک کو کور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں that is a risk management تو وہ رسک مینجمنٹ کے ڈفرینٹ ٹولس ہیں those are adapted by the banks and also taken care of in some cases by the State Bank of Pakistan وہ ڈفرینٹ انسٹرکشن ڈفرینٹ ریگولیشن جاری کرتے ہیں بینکس کو کہ آپ نے یہ یہ کام کرنا ہے اس ایکسپوجر کو اس طرح کور کرنا ہے ایسے ریزروس کریٹ کرنے ہیں وہ اینی وے جب ہم پروڈینشیل ریگولیشن کی بات کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ رسک مینجمنٹ کیسے ہوتی تو یہ انڈر رائٹنگ ہے یہ under as underwriter banks can perform the function تو یہ ایک اور فنکشن ہے and very important one which is rendered and provided by the bank and which can be یہاں پر یہ بات نہیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کام ہو سکتا ہے یہ ہے کہ this is lawful under banking companies a banking company can carry out the business rather the activity of the underwriter اس کے علاوہ students the purchasing and selling of bond or other forms of security یہ ڈفرینٹ بانڈز ایشو کرتے ہیں گورنمنٹ ایشو ڈفرینٹ بانڈ آپ نے بات کی تھی government securities different government bills issued by the government short term اور لانگ ٹرم کی بات آپ نے جب کی تھی جب ہم نے منی مارکیٹ اور کیپیٹل مارکیٹ کی بات کی تو ان سیکورٹیز ان بانڈس سیل اور پرچیز جو ہے that can be carried out by a banking company اور ڈفرینٹ سیکورٹیز ان کا جو بھی نام ہو یہ بینکنگ کمپنی یہ کام کر سکتی اس کے علاوہ یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ٹرمس فائنینس سرٹیفکیٹ مشارکا سرٹیفکیٹ مداربا certificate and such other instrument as may State Bank of Pakistan یہاں یہ بات ہو رہی ہے سیل اینڈ پرچیز آپ کہیں گے بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ وہاں پر کیا کام کر رہے ہیں یہاں پر سیل پرچیز ان کی ہو سکتی سو so, اسٹوڈینٹس یہ وہی بات جو ہم نے کی تھی کہ بینکنگ کمپنی کیا ہے banking company is a company which transact the business of banking تو وہاں پر میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینک بزنس اور بینکنگ کیا بات ہو رہی ہے ڈیفینیشن ہو رہی ہے بینکنگ کمپنی تو یہ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنی ڈیفینیشن تھی یہ بزنس اور بینکنگ ہے جو ہم اب بات کر رہے ہیں یہ بزنس ہے جو ایک بینکنگ کمپنی کیری آؤٹ کرتی بزنس اور بینکنگ یہ ہے یہ اگر کوئی کمپنی یہ فنکشن کر رہی ہے تو وہ بینکنگ کمپنی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی bank the providing of safe vault آپ بینکس میں جاتے ہیں بینکس میں دیکھتے ہیں کہ آپ ہم نے تو بات کی تھی کہ آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں ڈیپوز اور ان کو آگے لینڈ کر رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں تو ڈپوزٹ آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے یہاں پر کوئی لینڈنگ اور انویسٹمنٹ نہیں کر رہے but still it is the business of banking safe deposit vaults اگر آپ کو سمجھ نہیں آپ لاکر سمجھتے ہو لاکر پرووائڈ کیے جاتے ہیں for the safe custody of this different item آپ وہاں پیپر رکھیں آرنامنٹس رکھیں whatever you want to keep that that is your discretion تو یہ سیف والٹس یہ پرووائڈ کرنا that is the business of banking that is provided in ordinance collecting and transmitting of money and security collect کرنا اور ٹرانسمٹ کرنا اب یہ ہول سم ایکٹیویٹی کلیکشن اور ٹرانسمیشن یہ بہت امپورٹینٹ بینک جہاں بھی جائیں گے بینک میں وہاں ایک کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہو ایک ریمیٹینس ڈپارٹمنٹ ہو اب یہ کلیکشن میں آپ کیا کرتے ہیں you are collecting different instruments rather the proceed of those instruments آپ اس کو سمجھنا ہو تو آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ کے پاس چیک آپ but that cheque is drawn on some branch in Karachi you in Lahore تو لاہور میں جائیں اپنی برانچ میں جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ اس بینک کی برانچ میں جائیے انہیں کہیں جی میرے پاس چیک ہے مجھے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز کا یہ چیک ہے تو یہ پیسہ مجھے منگوا دے تو یہ جو طریقہ کار ہے جس کے ذریعے بینکس کلیکشن کرتے ہیں پروسیڈ کی یہ میکنزم یہ جو طریقہ کار ہے تو یہ ایکٹیویٹی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے بینکس کین ڈو دیٹ اب وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا وہ ایک علیحدہ ایک ہے وہ ایک ڈیٹیل میں آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگا کہ کلیکشن کیا ہے کلیکشن کیسے کرتے ہیں بینکس ہم اس کی بات یہاں نہیں کر رہے but the banks perform this activity this is very lawful to perform this activity اسی طرح آف ٹرانسمیشن آف منی آپ نے یہاں سے کسی کو پیسہ بھیجنا ہے you live in Karachi and you have to transmit money to Faisalabad Karachi آپ اپنے بینک میں جائیے آپ کہیں کہ اتنا پیسہ میں بھیجنا چاہیے اس کے بہت سارے طریقہ کار electronically you can transfer that through instruments you can transfer that آپ نے ڈرافٹ ڈرافٹ کی بات سنی ہوگی پے آرڈر کی بات سنی ہوگی الیکٹرانک ٹرانسفر کی بات سنی ہوگی تو بہت سارے چینلز ہیں بہت سارے طریقہ کار ہیں جس سے یہ ٹرانسمیشن ہوتی یہاں پر صرف یہ بات کی گئی ہے کہ بینکنگ بزنس یہ ہے کہ collecting and transmitting of money a banking company can perform this function اور یہ بینکنگ بزنس ہوگا سو اسٹوڈینٹس آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بینکنگ کمپنی کا اسکوپ کیا ہے بینکنگ کمپنی کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرووائڈنگ فائنینس فائنینس پرووائڈ کرنا یہ بھی بینکنگ کمپنی کا کام اس کے علاوہ banking company acting as agents for any government or local authority or any other person or person. Agency services provide karte to the customers or to the government. جب آپ نے چیک جمع کروایا اپنے برانچ میں فار کلیکشن تو آپ کا relationship the bank that was of the principal and agent آپ پرنسپل تھے bank was serving as your agent in that collection process تو یہ different type of agency services those can be provided by the bank. اسی طرح acting as مداربہ company and contracting for public and private loans اس کے لیے contract کر سکتے ہیں ان کو negotiate کر سکتے ہیں اسی طرح affecting, ensuring, guaranteeing, underwriting یہ تمام activities جو ہیں those can be rendered, provided by a banking company تو یہ آپ نے انڈر رائٹنگ کی بات کی اسی طرح بینک گارنٹی اور ڈفرینٹ تو یہ سارے کام جو ہے بینکنگ کمپنیز پرووائڈ کر سکتے ہیں اسی طرح مینجنگ سیٹسفیکشن اور بات کی تھی تو سیکیورٹیز میں آپ نے اسٹوڈینٹس دیکھا ڈفرینٹ سیکورٹیز آپ کس لیے حاصل کرتے to secure your finance in case of default اگر بورور ڈیفالٹ کر جائے تو آپ کے پاس سیکورٹی موجود اگر آپ کے پاس سیکورٹی کے طور پر کوئی پراپرٹی ہے اینڈ بورور ڈیفالٹ تو آپ اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں اس کو سیل کر کے اپنا لون جو ہے اس کو ریکور کر سکتے ہیں یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ مینیجنگ سیلنگ اینڈ ریئلائزنگ یا کوئی پارٹ آف ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا آپ نے on the borrower by the banking company تو یہ different function different business which can be carried out by the banking company تو یہ بینکنگ کمپنی آپ نے دیکھا وہ جو ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ banking company is a company which transact the business of bank تو آپ کو اس کا دائرہ کار اور اسکوپ کا اندازہ ہوا ہوگا کہ بینکنگ کمپنی صرف یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کھولتی ہے اور لینڈنگ کر دیتی اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز بہت سارے فنکشن بہت ساری services those are and provided order banking company اب بینکنگ کمپنی کون کون سی سروسز پرووائڈ کر سکتی ہے کون کون سا کام کر سکتی ہے ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں تو students with that we conclude today's lecture اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 یہ ابھی جاری ہے اس کو ہم آئندہ لیکچر میں جاری رکھیں گے so I have to thank you thank you for being with me اللہ حافظ